جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم اگلے بادشاہ میں سامنے بیان کیا میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں اور نئے نئے تجربے حاصل کرنا چاہتا ہوں میں یہ سن کر تنگ آ گیا کہ کیسے میرا بھائی بادشاہ بنے گا اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کیونکہ تم گھر پر خوش نہیں ہو تو کیوں نہیں باہر دنیا میں جاتے وہ چھوٹا گھوڑا انسانی آواز میں بات کر رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بول سکتے ہو تم مجھ سے مت پوچھو میں تمہیں نہیں بتا سکتی میں تمہاری دوست اور سلاح کار بنی رہوں گی جب تک تم میرا حکم مانتے رہو گے پر اپنے والد کی اجازت کے بنا مت جاؤ اپنے ساتھ کسی کو نہ لے کر جانا اور سوائے میرے کسی اور گھوڑے پر مت چڑھنا میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں شہزادی نے بادشاہ سے گزارش کی اور منت کی پر وہ اپنے بیٹے کو رخصت کرنے کو راضی نہیں تھا وہ اس کے لیے راضی نہیں تھا کہ اسے جانے دیا جائے ملکہ کے منانے پر بادشاہ مان گئے پر بادشاہ ابھی بھی چاہتے تھے کہ وہ کچھ اس طرح سے آگے بڑھے جو اس کی شاہی رتبے سے میل کھاتا ہو اور سپاہیوں اور گھوڑوں کی ایک فوج لے کر جائے مجھے اس طرح کے محافظوں کی کیا ضرورت ہے مجھے کچھ رقم دے دیجیے میں خود ہی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا جاؤں گا پھر سے شہزادے کو بحث کرنی پڑی منتیں کرنی پڑی آخر میں جب تک وہ یہ سب حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو گیا جو اسے چاہیے تھا مہربانی کر کے ایک سال کے اندر ہی واپس آنے کا وعدہ کرو یا اپنے پتے ٹھکانے کی خبر بھیجتے رہنا میں یہی کروں گا امی سب کو الوداع وہ چھوٹا گھوڑا ایک حیرت انگیز رفتار سے نکل پڑا جیسے وہ ایک بہت ہی تجربے کار گھوڑا ہو پر وہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا اس پر عمر کا کوئی اثر نہیں تھا اس کی چمڑی ملائم تھی اور اس کی ٹانگیں مضبوط تھی چاہے اس نے کتنی بھی دوری کا سفر طے کیوں نہ کیا ہو وہ ہمیشہ تر و تازہ اور پھرتیلا رہتا چلو اس شہر میں چلتے ہیں ہم جائیں گے تنہا جاؤ گے اس غریبی شہر میں اور یہ دکھاوا کرو گے کہ تم گونگے ہو <laughs> گونگا کیا میں ایک سندر اجنبی نہیں بن سکتا تمہیں کبھی خود کو دھوکا نہیں دینا چاہیے خود کو بادشاہ کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ تمہیں اپنی خدمت میں لے لے جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس چٹان پر آنا تین مرتبہ دستک دینا اور یہ کھل جائے گی ٹھیک ہے میں خود کا بھیش بدل دوں گا شہزادے نے خود کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا اس نے خود کو اس شکل میں پیش کیا اپنی آنکھ پر پٹی باندھ کر اور اپنے چہرے کو پیلا اور سوجا ہوا بنا کر بادشاہ اس قابل رحم شہزادے کی طرف ہمدردی سے مخاطب ہوئے بادشاہ نے اس کے جوانی اور گونگے پن پر ہمدردی ظاہر کی اور اسے اپنی خدمت میں رکھ لیا شہزادے نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہت ہی قابل ہے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا

جو سب سے بڑی تھی بنکا اور سلوینا جو سب سے چھوٹی تھی شہزادے کو ان کے ساتھ رہنا بہت پسند تھا کیونکہ اسے گونگے پن اور بدصورت شکل میں رہنا تھا بادشاہ کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا لڑکیاں بھی اسے پسند کرتی تھیں اور ہمیشہ جہاں کہیں بھی جاتی اسے ساتھ لے جاتی تھی اور وہ بھی انہیں پسند کرتا تھا پر وہ سب سے زیادہ سب سے چھوٹی والی سلوینا کو پسند کرتا تھا ہر کام جو وہ اس کے لیے کرتا وہ سب سے تھوڑا بہتر ہوتا وہ ہار جو وہ بناتا وہ زیادہ خوبصورت ہوتا اور ان کی ڈیزائن اور زیادہ خوبصورت سٹوبینا اور بدن کا سلوینا کو چڑھاتی پر وہ ان مذاقوں کا برا نہیں مانتی اور نہ ہی بیایا کی اس خاص توجہ کا ایک دن بیایا نے دیکھا کہ بادشاہ اداس لگ رہا ہے اور ایک پھوہڑ اشارے والی زبان کا استعمال کر کے اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے کیا یہ ممکن ہے میرے بچے کی تمہیں پتا نہ ہو اس برے خواب کا جو ہم سب پر نازل ہے کئی سال پہلے تین ڈریگن ہوا میں اڑتے آئے اور پاس ہی ایک بہت بڑی چٹان پر آ کر اترے پہلے والے کے نو سر تھے دوسرے والے کے اٹھارہ سر اور تیسرا والا ستائیس سر کا تھا انہوں نے اس ملک کو برباد کر دیا جانوروں اور مویشیوں کو کھا کھا کر ڈریگنز نے شہر پر حملہ کیا اور ہر چیز کو جلا دیا دیا انہیں راضی کرنے کے کے کے لیے لیے ہم نے اپنا سارا کھانا ان رکھ شہر فاٹک سے باہر پر جلدی ہی ہم سب بھوکے مرنے لگے اس ناؤمیدی میں گھرے ہوئے ہم نے ایک بوڑھی دانش مند عورت کو دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا کوئی طریقہ ہے ان درندوں کو اس ملک سے باہر خدیڑنے کا افسوس ایک طریقہ تھا کہ میں ان ڈریگنز کو اپنی تینوں خوبصورت بیٹیاں دینے کا وعدہ کروں ان کے بڑے ہونے پر اس وقت میری بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بچی تھیں تو اپنے مصیبت زدہ ملک کو بچانے کے لیے میں نے ان ڈریگنز کو اپنی بیٹیاں دینے کا وعدہ کیا میری بیچاری ملکہ اسی غم میں اللہ کو پیاری ہو گئی پر میری بیٹیاں بڑی ہوئی انہیں اپنی نصیب کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا ایک بار جب ہم نے سودا طے کیا وہ ڈریگنز وہاں سے اڑ کر دور چلے گئے اور کل تک کبھی بھی ہم نے ان کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا گزری رات یہ خبر ملی کہ ڈریگن پھر آ کر اپنی پرانی چٹان پر بس گئے ہیں اور وہ بہت ہی خوفناک دہاڑے نکال رہے ہیں تو کل مجھے اپنی سب سے بڑی اولاد کی قربانی دینی ہوگی پرسوں اپنی دوسری بیٹی کی اور پھر اپنی سب سے چھوٹی والی کی پھر میں رہ جاؤں گا ایک بیچارہ تنہا بوڑھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا کچھ بھی نہیں بیایا یعنی نے ڈریگن اور بادشاہ کے بیٹیوں کی کہانی سنائی مجھے علم ہے اسی مقصد سے کہ تم شہزادیوں کو بچا سکو میں تمہیں یہاں لائی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ تمہارے نصیب میں لکھا ہے کل صبح سویرے تم واپس آنا اور میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیا کرنا چاہیے اوہ شکریہ چھوٹے گھوڑے بیایا اتنی خوشی سے بھر گیا تھا کہ اسے اپنا چہرہ چھپانا پڑا کہ کہیں اس کا بھید نہ کھل جائے میری نعت کی نیچے کا پتھر اٹھانا اور جو کچھ بھی تمہیں ملے اسے نکالنا یہ تینوں سوٹس تمہارے لیے ہیں پر آج لال والا پہننا پر میں کوئی سورما نہیں ہوں بالکل مت ڈرنا بہادری سے درندے پر وار کرنا اپنی تلوار پر اعتماد رکھنا اور یاد رکھنا مجھ سے نیچے مت اترنا فوراً ابا کے پاس جانا چاہیے اسی وقت انہیں یہ خبر دینے کے لیے کل میری باری ہے میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ جنگزو میرے لیے بھی بھی حاضر ہوگا حالانکہ ان قیاسوں نے ابھی انہیں خوف زدہ کر رکھا تھا امید ان کے پاس واپس آ رہی تھی یہاں تک کہ بیایا بھی انہیں ہسانے میں کامیاب ہو گیا تھا بیایا خوشی سے آس پاس ناچنے لگا باقی دونوں بیٹیوں کو یہ تسلی دلانے کے لیے کہ انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا پھر سے حاضر ہوا اس اجنبی جنگجو کے بیس میں اس بار سفید پر لگا کر اس نے اٹھارہ سیروں والے ڈریگن پر حملہ کیا اور ایک اور بہادری کا کارنامہ دکھا کر اسے نست و نابود کر دیا ایک اور جنگ اور بیایا کے لیے ایک اور آسان اور حیرت انگیز فتح تم نے بہت پچھڑا پن دکھایا کہ تم نے اس بہادر جنگزو سے بات نہیں کی کل اگر وہ مجھے چھڑاتا ہے تو میں اس کے آگے گھٹنے ٹیک دوں گی اور تب تک میں نہیں مانوں گی جب تک وہ میرے ساتھ محل میں آنے کی حامی نہیں بھرتا کیا بات ہے بیایا ہاں کل ہم سب مل کر اس پر اسرار جنگ جو سے ملنے جائیں گے بیایا انہیں انکار نہیں کر سکا خاص کر جب سلوینا اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی تھی اس کے لباس کا ایک سرا پکڑ کر اور اوپر اس کی طرف دیکھتی ہوئی تلسمی نظروں سے اس کا دل پگھل گیا اور وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گیا تم نے ایسا کیوں کیا انہیں کبھی تمہاری پہچان کا علم نہیں سلوینا

اپنی تینوں خوبصورت بیٹیوں کا ہاتھ نکاح میں دینے کا وعدہ کیا ظاہر ہے یہ ایک لالچ تھا اور وہاں موجود سبھی رئیسوں سے اپنی وفاداری کا عہد کیا اور وہ جلدی ہی اپنے گھر واپس لوٹے فوجیں سب طرف سے آئیں اور جلدی ہی بادشاہ جنگ کے لیے روانہ ہونے کو تیار تھے بادشاہ نے اپنی فوج کی جنگ میں اگوائی کی بادشاہ نے محل کے سارے کاموں کا ذمہ بیایا کو سپرد کیا اور اس پر اپنی تین شہزادیوں کی حفاظت کا بوجھ بھی لاد دیا بیایا نے وفاداری سے اپنے فرض کو نبھایا محل کی حفاظت کرتے ہوئے اور شہزادیوں کی توجہ دوسری طرف لے جاتے ہوئے تاکہ انہیں خوش اور خرم رکھ سکے ایک دن اس نے بیمار ہونے کی شکایت کی پر بجائے حکیم سے صلاح لینے کے اس نے کہا وہ کھیتوں میں جائے گا اور دواؤں والی جڑی بوٹیوں کی تلاش کرے گا شہزادیاں اس کی اس سنک پر ہنسنے لگی پر اسے جانے دیا چھوٹے گھوڑے نے ذرا بھی وقت برباد نہیں کیا بادشاہ کی فوجیں کمزور پڑ گئیں اور کل ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اپنا سفید سوٹ پہنو اپنی تلوار لو اور چلو ہم کریں نے سب طرف دشمنوں پر وار کیے اور اس نے ایسی تباہی مچائی کہ فوراً ہی بادشاہ کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے اس سفید جنگجو ارد گرد اکٹھے ہو کر وہ لڑے اتنی بہادری سے کہ جلدی ہی دشمن کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ بکھر گیا اور بادشاہ کو ایک اور شاندار فتح حاصل ہوئی برائے مہربانی اے سورما جنجو میرے ساتھ میرے تمبو میں آؤ تاکہ ہم اس فتح آبی کا جشن منا سکیں شکریہ بادشاہ میں نہیں آ سکتا جب شہزادیوں نے سنا کہ وہ اجنبی جنگجو پھر سے نازل ہوا تھا اور اس نے انہیں فتح دلائی تو وہ کسی بھی رئیس کی دلہن بننے کو راضی نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے سوچا کہ شاید وہ جنگجو واپس آئے ان میں سے کسی ایک کی مانگ کرتے ہوئے میرے بہادر ساتھیوں میں نے آپ کو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کا وعدہ کیا تھا جنہوں نے جنگ میں میری مدد کی تھی اور آپ سب نے بہادری سے میرا ساتھ نبھایا آپ میں سے ہر ایک میری بیٹیوں میں سے ایک کے ہاتھ کا حقدار ہے پر افسوس میری صرف تین بیٹیاں ہی ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ تم میں سے کن تین سے میری بیٹی کا نکاح ہونا چاہیے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ میں سے سب ایک قطار میں باغ میں کھڑے ہو جائیں اور میری ہر بیٹی اپنی بالکنی سے سونے کا ایک سیب پھینکے گی جس کے پاس وہ لڑک کر جائے گا ہر شہزادی کو اس سے نکاح کرنا ہوگا اس رات ایک بہت بڑی دعوت دی گئی پر سلوینا اپنے کمرے میں ہی رہی مہمانوں کے سامنے آنے سے اس نے نے انکار کر دیا چھوٹے گھوڑے آخری بار اپنے مالک کو لیا جب وہ محل میں پہنچے تو بیایا اترا اس نے اپنے وفادار دوست کو بوسا دے کر الوداع کیا اور وہ گھوڑا گائب ہو گیا پی آیا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے شہزادی کیا تم اپنے دولے سے اتنی ناراض ہو کہ تم اس سے چھپ کر بیٹھی ہوئی ہو تم میرے دولے نہیں ہو بیایا ہی میرا دلہا ہے پر میں بیایا ہوں میں وہ اپاہج ہوں جو تمہارے لیے مالائیں بناتا تھا وہ سورما جس نے تمہیں اور تمہاری بہنوں کو بچایا اور تمہارے والد کی جنگ میں مدد کی دیکھو یہ ہے تمہارے والد کے گریبان کا کپڑا جس سے انہوں نے میرے زخمی پیر کو باندھا تھا جب یہ سب کچھ سمجھا دیا گیا بادشاہ نے خوشیاں منائی مہمان بھی حیران رہ گئے اور اور بنکا نے ایک دوسرے کی اور حسد بھری حیرت سے دیکھا نکاح کے بعد بیایا اپنے والدن سے ملنے گھوڑے پر سوار ہو کر رخصت ہوا جب وہ اپنے شہر پہنچا ہر کوئی اس کے پاس واپس آنے پر بہت زیادہ خوش ہو گیا کیونکہ بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے اسے مرا ہوا سمجھ کر بھلا دیا تھا کچھ عرصے بعد بیایا اس سلطنت کا وارث بنا وہ بہت عرصے تک جیا اور بہت خوبصورت بھی رہا اور اپنی بیگم کے ساتھ اس نے بے انتہا خوشی کا لطف اٹھایا